لیس نے بیان کیا کہ مجھ سے یونس نے بیان کیا ان سے ابن شہاب نے انہیں عبداللہ بن کاب نے خبر دی اور انہیں کاب بن مالک رضی اللہ عنہ نے خبر دی کہ انہوں نے ابن ابی ہرد کہ انہوں نے ابن ابی حضرت رضی اللہ عنہ سے اپنا قرض طلب کیا جو ان کے ذمے تھا یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک کا واقعہ ہے مسجد کے اندر ان دونوں کی آواز اتنی بلند ہو گئی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی سنی آپ اس وقت اپنے حجرے میں تشریف رکھتے تھے چنانچہ آپ باہر آئے اور اپنے حجرے کا پردہ اٹھا کر کعب بن مالک رضی اللہ عنہ کو آواز دی آپ نے پکارا اے کعب انہوں نے کہا یا رسول اللہ میں حاضر ہوں پھر آپ نے اپنے ہاتھ کے اشارے سے فرمایا کہ آدھا معاف کر دے کعب رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میں نے کر دیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے ابن ابی حردد آپ نے ابن ابی حضرت رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ اب اٹھو اور قرض ادا کر دو صحیح بخاری حدیث نمبر دو ہزار سات سو دس